حضرت یعلا بن امیہ اور حضرت سلمہ بن امیہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا غزوہ تبوک میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا راستے میں اس کے ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی آدمی نے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر دانت سے کاٹ لیا ساتھی نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا وہ اپنے دانت کی دیت لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی کا ہاتھ اس طرح چباتا ہے جس طرح اون کسی کا ہاتھ چباتا ہے پھر دیت مانگنے آ جاتا ہے اس دان کی کوئی دیت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دان کو حدر یعنی دیت کا حق نہ رکھنے والا قرار دے دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھپن